ابراہیم بن سعد نے کہا ہمیں زہری نے نے جعفر بن بن عامر زمری سے حدیث بیان کی انہوں اپنے والد سے روایت کی کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک شانے سے گوشت کاٹ کر کھاتے ہوئے دیکھا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی اور وضو نہیں کیا صحیح مسلم حدیث نمبر سات سو بانوے